عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ رافع برکت اور یسار نام رکھنے سے منع کر دوں گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے